www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد نشهد أن أن لا لا إله إلا الله الله وحده شريك له سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد رضي تعالى عنه أنه نشو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران وان حكم واجتهد فاخطا فله اجر متفق عليه اس حدیث شریف کے راوی حضرت امرت دل آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرت دل آس رضی اللہ تعالیٰ نے سن سات میں ایمان ہیں اور ان کا عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا تھا کہ خالد بن ولید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سات میں عمرت القضاء کے لیے گئے سن چھ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے چلے تھے لیکن اہل مکہ نے آپ کو روک دیا اور بلاخر حدیبیہ ایک جگہ ہیں جو جدہ سے مکے جاتے ہوئے بیچ میں آتی جدے سے جب ہم مکے جاتے ہیں تو یہ جگہ بیچ میں آتی ہے وہاں نبی علیہ سلاط وسلام اور اہل مکہ کی مصالحت ہو گئی اور مصالحت میں کچھ شرائط طے ہوئے ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں دوسرا یہ کہ اگلے سال آپ آؤ گے تیسرا یہ کہ تین دن سے زیادہ نہیں رہو گے چوتھا ہے کہ کوئی ہتھیار نہیں لاؤ گے سوائے تلوار وہ بھی نیام میں پانچواں یہ کہ اگر مکے سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے آ جائے چاہے تمہارے دین پر ہو تمہیں اس کو واپس کرنا ہو اور مدینے کا کوئی آدمی اگر مکے آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے یہ عجیب و غریب شرط تھی کہ مکے کا آدمی مدینے چلا جائے تو واپس کرنا ہوگا اور مدینے کا آدمی مکے چلا جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے کسی شرط پر حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور فرمائے یا رسول اللہ السنا الحق وہم الباطل ہم حق پر نہیں ہیں وہ باطل پر نہیں آپ دب کر صلاح کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح دبے ہوئے کیوں مثلا جب نامہ لکھا جانے لگا تو حضور پاک صاحب نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اہل مکہ کہنے لگے رحمان رحیم ہم نہیں جانتے اس کو نکالو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے صرف فرمایا نہیں ہم نہیں جانتے کیا لکھیں کہاں بھی اس میں کل ہو اچھی بات ہے چلو حضرت نے وہ بھی لکھوا لیا جب صلح نامہ جو آپ مصالحت لکھواتے ہیں نا ایفیڈیویٹ کراتے ہیں تو اس میں فلاں بن فلاں اس طرح ہم لکھواتے ہیں بھائی ان کی صلح ان کے ساتھ تو اس میں لکھا محمد الرسول اللہ کی طرف سے اہل مکہ تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نکال دو ہم آپ کو رسول اللہ اگر مانتے تو ہی کہاں تھا یہ رسول اللہ کا لفظ نکالو کیا لکھو فرمایا محمد ابن عبداللہ لکھو اپنے باپ کا نام لکھو یہ رسول اللہ نے حضرت نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ وانا محمد الرسول اللہ میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں لیکن تم کہہ رہے ہو تو اچھا میں رسول اللہ نکال دیتا ہوں یعنی حضرت کس طرح پر مصالحت پر آئے ہوئے بھائی کسی طرح صلح ہو جائے آج کل کے حالات میں بھی ہدیبیہ کی یہ روایت ہمیں بہت کچھ اشارہ کر رہی ہے موجودہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں ان حالات میں ہم بجائے اس کے کہ آستین چرا کر کے باہر نکلیں مصالحت کے طریق کو اختیار کیا جائے اور مصالحت کے طریق میں خیر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر لائن سے ہماری رہنمائی کرے گی تو حضرت نے اس میں کہا کہ بھائی رسول اللہ متاؤ حضرت علی کو کہا کہ چلو یہ رسول اللہ کا متا دو اور محمد ابن عبداللہ علی کو حضرت علی نے جذبہ محبت میں فرمایا میں نہیں متاؤں گا اللہ رسول اللہ میں کیوں مٹاؤں ہم آپ کو اللہ کے رسول ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا کہاں ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور مٹانے کے بعد محمد ابن عبداللہ لکھا اب یہ آپ نے لکھا یا لکھوایا علماء کے دونوں قول ہیں بعضوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ امی محض تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن اپنا نام دیکھتے دیکھتے آپ کو اپنا نام لکھتے آ گیا تھا اس لیے آپ نے خود لکھا محمد ابن اللہ ایک بہت بڑے مالکی امام ہیں قادی ابو الولید باجی مالکی رحمت اللہ علیہ ان کا یہی خیال ہے کہ نبی علیہ السلام نے لکھا اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے لکھنا نہیں بھی سیکھا تھا تو معجزے کے طور پر لکھا یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے محمد کے ساتھ عبداللہ لکھا ورنہ آپ تو امی تھے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں آپ نے لکھوایا کسی سے بہرحال آپ نے محمد ابن عبداللہ لکھوایا صلاح نامہ تیار ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ون وے شرط ہوگی تم ہمارا آدمی آ جائے تمہیں واپس کرنا پڑے گا تمہارا آدمی آئے واپس نہیں کرے حضرت عمر کو غصہ آیا کہ حضرت دب کر صلاح کر رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا عمر میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے خاموش رہو کہ دین کی اشاعت میں بہت بڑا روڑا آ رہا تھا یہ روز مرہ کے مسائل روز مرہ کے مسائل اہل مکہ کے ساتھ بہت بڑا روڑا آ رہا اور حضرت کو کل بپر ایک بات انکا کر دی گئی تھی کہ اگر یہ مصالحت ہو جاتی ہے تو حضرت تو صلح پر پابند رہیں گے لیکن وہی لوگ صلح کو توڑ دیں گے اور جب صلح ٹوٹے گی تو مکہ ہاتھ میں آئے گا تو حضرت نے فرمایا میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے عمر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو صدیق کے اکبر کے پاس گئے اور فرمائے یہ کیسے صلاح ہو رہی ہے دب دب کر صلاح کر رہے ہیں تو صدیق کے اکبر نے بھی وہی جواب دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ حضرت جو کر رہے ہیں وہ صحیح معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدیق کے اکبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نسبتی اتحادی تھی یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے نسبت القائی ہوتی ہے نسبت انعقاسی ہوتی ہے نسبت اتحادی ہوتی ہے نسبت اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ پر ایسا فنا ہو جائے ایسا فنا ہو جائے کہ شیخ اور مرید من تو سدم تو من سدی میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا یہ حال بن جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب شیخ کی عقیدت بھی ہو شیخ کے ساتھ محبت بھی ہو عقیدت بھی ہو ان کے ساتھ واقع ہمارے حضرت گنگوہی نمبر اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی آ جائیں سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی آ جائیں یہ سب کے سب قابر آ جائیں اور ایک طرف میرے حضرت حاجی صاحب بیٹھے ہیں میں مسافہ سب سے کروں گا لیکن نظر میری میرے حاجی صاحب پر رہے گی اس لیے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ حضرت حاجی صاحب سے یہ شیخ کی محبت ہے اگر جی حضرت بھائی صاحب سے مقابلے میں تو حضرت پیران پیر کا مقام بہت بڑا ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت کے تمام جو بزرگان دین ہیں جو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں مخصوص ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے حاوی کیا یعنی میرا پاؤں ان سب کے سر پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا پاؤں سب کے سر پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کے اوپر فوقیت دی تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اس زمانے میں یہ کہا سب پر ہوگا مجھ پر نہیں سب پر ہوگا عبد القادر کا پاؤں میرے اوپر نہیں تو حضرت شیخ لکھتے ہیں فرمایا کہ جب یہ جملہ تھا تو اس کے بعد وہ جا رہے تھے حج یا عمرے میں اور راستے میں وہ کسی عیسائی لڑکی پر پریفتا ہو گئے عاشق بن گئے اور ان کا ایمان نکل کر وہ عیسائی بن گئے تو حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین اپنی جگہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے لیکن قصب فیض جس شیخ سے ہوا ہے جسے فائدہ ہوا ہے وہ حقیقت اپنا شیخ ہوا کرتا ہے عزت احترام مقام سب کچھ اپنی جگہ پر تو عقیدت بھی ہو محبت بھی ہو تو اس صورت میں شیخ اور مرید کے درمیان اتحادی نسبت ہوتی ہے اور صدیق اکبر کی ذات گرامی وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہے بچپن کے سولہ سال کی عمر سے کتنے سولہ سال سولہ سال کی عمر سے حضرت کے ساتھ دوستی تھی ابو بکر کی ابو بکر دو سال چھوٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سال بڑے ہیں لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی کی بنیاد پر آپ کے بیس بائیس بال صرف سفید ہوئے تھے اور صدیق کی داری زیادہ سفید ہو گئی تھی اس لیے بظاہر یہ لگتا تھا کہ ابو بکر ہیں ورنہ ابو بکر دو سال چھوٹے تھے اور جب نبی علیہ السلط وسلام نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلا ایمان ابو بکر کا ہے اسی لیے حضرت نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں ہے ان امن الناس علیہ صحبتی ہی و مالی ہی ابو بکر لب تخت تو خلیل الب تخت تو ابا بکر خلیلا و لاکن تخت اللہ خلیلا فرمایا کہ مجھ پر حضرت فرماتے نبی کریم ضلع کہ مجھ پر جان کے اعتبار سے یعنی صحبت یعنی جان جان کے اعتبار سے اور مان کے اعتبار سے سب سے زیادہ خرچ کرنے والا اور سب سے زیادہ اگر میرا کوئی محسن ہو سکتا ہے تو میرا ابو وہ کرے حضرت خود اور یہ ارشاد کب فرمایا مرض الوفات میں جب دنیا سے جا رہے ہیں جب دنیا سے جا رہے ہیں تب آپ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان جان اور مال کے اعتبار سے اگر ہے تو وہ ابو بکر کا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے دل میں کسی کو خلیل بناتا خلیل اس کو کہتے ہیں جو دل کے بیچ میں محبت ہو وقت میں محبت ہو اس کو خلیل کہتے ہیں فرمایا اگر میرے دل کے بیچ میں کسی کو جگہ دیتا تو ابو بکر کو دیتا لیکن میں اپنے دل کے بیچ میں میرے اللہ کو جگہ دے چکا نبی یہ کریم علیہ وسلم فرماتے بلاکن اتنا اللہ خلیلا لیکن میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے اس لیے دل کے بیچ میں تو ابو بکر کو جگہ نہیں ولاکن اخوت الاسلام و مبت ہو لیکن ابو بکر کے ساتھ میری محبت ہے اور میرے اسلامی بھائی ہے میرے اسلامی بھائی ہے اور علماء نے لکھا ہے اللہ مانور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ جس کا اسلام جتنا مضبوط ہوگا اس کی اخوت اور بھائی کا مقام اتنا ہی مضبوط ہوگا اور امت میں سب سے زیادہ مضبوط اسلام کا ہے تو اخوت اور محبت بھی سب سے زیادہ مضبوط ابو بکر کی ہے آج سے زیادہ حضور پاک شاسن سے محبت کسی کی ہو نہیں سکتی حتیٰ کہ مرض الوفات میں نبی علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ ان ان اللہ تبارک و تعالی خیر العبد بین دنیا بین الآخرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ کہا کہ تمہیں دنیا میں رہنا ہو تو تم دنیا میں رہو اور تمہیں ہماری طرف آنا ہو یعنی موت تو ہماری طرف آ جاؤ تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا یعنی موت کو اختیار کر لیا جیسے ہی حضرت نے یہ جملہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ابو سعید خدری حدیث شریف کے راوی ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے جب ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا ماں بال ہاتھ شیخ اس برے میاں کو کیا ہو گیا حضرت تو کسی بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں کوئی ہوگا دنیا میں بندہ کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہو یا آخرت کی طرف چلو تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا اس میں ابو بکر کو رونے کی ضرورت کیا ہے لیکن فرمایا کچھ دن گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے حتیٰ کہ جب ابو بکر رو رہے تھے تو اللہ کے نبی نے تسلی دی اور فرمایا لا تب کی یا ابا بکر ابو بکر نہ رو دو چار پانچ دس دن نہیں گزرے کہ اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے تب ہماری سمجھ میں آیا کہ ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ اس بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انا بکر عالمنا ابو سعید خدری فرماتے ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے عالم تھے سب سے زیادہ جاننے والے تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق اسی لیے روایت میں آتا ہے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جب سے میں نے حوص سنبھالا جب سے میں دیکھ رہی ہوں مکی زندگی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہمارے گھر آتے تھے بک رتم و عشیہ صبح بھی حضرت ابو بکر کے وہاں تشریف لے جاتے شام کو بھی ابو بکر کے وہاں تشریف لے جاتے یہ بہت زیادہ محبت کی دلیل تھی کہ بار بار ابو بکر کے وہاں تشریف لے جاتے تھے ورنہ ابو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا ظلحم بن با یا ابا حریرا ابو حریرا جس کے ساتھ دوستی ہو تعلق ہو روزانہ مت جاؤ کبھی کبھی جاؤ اس لیے کہ روزانہ جاؤ گے تو اس کو نفرت آ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں اتنی محبت نہیں اتنا تعلق نہیں ہے تو وہ بوجھ سمجھے گا یہ تو ہر وقت آتا ہی رہتا ہے بار بار آتا رہتا ہے تو پھر بچے سے کہلوا دے گا کہ جاؤ کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے یہی ہوگا جب بھائی وہ بار بار ہم جاتے رہیں گے اور اس کو بوجھ پڑے گا تو وہ بچے سے کہلوا دے گا کہ جاؤ ابا گھر میں نہیں ہے تو ہمیں روانہ کر دے گا اس لیے فرمایا محبت کم ہو تو بار بار نہ جاؤ کبھی کبھی جاؤ البتہ محبت زیادہ ہو تو پھر صبح شام جانے میں کوئی حرض نہیں تو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجہ محبت تو ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی منتو شدم تو منسوعی کا مسئلہ اسے برکر کر میں آپ کو بات بتاؤں صحابہ کرام کے مکان جو تھے نا یہ مثلا مسجد نبوی ہے اس مسجد نبوی کے چاروں طرف صحابہ کے مکان تھے تو حضرات صحابہ نے کیا کیا تھا اپنے مکان کے دروازے جو ہیں وہ پیچھے کی طرف سے سیدھے مسجد میں بنائے تھے اس کے دو فائدے ایک تو یہ ہے کہ نماز کے موقع پر فوراً سیدھے مسجد میں چلے جائیں گے ایک فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کبھی ادھر جانا ہے تو مسجد سے گزر جائیں گے گھوم کر نہیں جانا پڑے گا یہیں سے نکل جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ اپنے دروازوں کو بند کرو جو مسجد کی طرف کھل رہے ہیں سب اپنے دروازوں کو بند کرو اللہ بابا ابی بکر مگر ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا سب کے متعلق فرمایا سب دروازے بند کرو اللہ خو ابی بکری مگر ابو بکر کا خو خا اور ابو بکر کا دروازہ یہ کھلا رہے گا امت کی محبت تو دیکھو اتباع یہ حضرت نے جو ارشاد فرمایا ہے نا یہ مرض الوفات میں بالکل اخیر میں فرمایا کہ سارے لوگ اپنے دروازوں کو بند کرو پیچھے کے جو دروازے ہیں مسجد کی طرف کے گم کر کے آؤ مگر ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا امت کا عشق اپنے نبی کے ساتھ امت کا عشق ابو بکر کے ساتھ آج بھی تم وہاں جاؤ مسجد نبوی میں باب السلام کے پڑوس میں جو دروازہ ہے جہاں سے ہم سلام پڑھنے جاتے ہیں اس کے پڑوس میں جو دروازہ ہے یہ وہ دروازہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ اب ابو بکر صدیق کا مکان تو مسجد میں آ گیا لیکن وہاں دروازہ اب بھی رکھا ہے اور وہ دروازہ کھلا رہتا ہے اور اس پر لکھا ہے ہاضا خو خط ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے آج چودہ سو سال ہو گئے لیکن امت نے اپنے نبی کے قول کی اتباع کرتے ہوئے اور کے اکبر سے عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور شیوں کو دندا شکن جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نبی علیہ السلام نے جس ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہم کبھی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتے اب کیوں ابو بکر صدیق کے دروازے کو کھلا رکھوایا تھا نبی علیہ السلام نے اس لیے کہ نبی علیہ السلام جانتے تھے میرے بعد اس مسلح پر امام میرا ابو بکر ہی بننے والا ہے اشارہ تھا اس بات کی اپنے مرض الوفات میں اپنی بیماری میں سترہ نمازیں حضور پاک شاسن کے ہوتے ہوئے ابو بکر نے پڑھائی جمعرات کے گرو جمعرات کی عشاء سے لے کر پیر کی فجر تک ابو بکر صدیق نے پڑھائی بیچ میں ایک دو نمازوں کو چھوڑ کر پندرہ سولہ نمازیں حضرت کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی حضور پاک شاگر کے حکم سے کہ ابو بکر کو کہو برو ابا بکری نہیں اب بنناس ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں آپ نے سولہ قریب یا پندرہ نمازیں آپ نے پڑھائی حضرت نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف بھی دروازہ کھلا رکھوا کر کہ جو میرے مسلح کا حقدار ہوگا وہی میرے بعد خلافت کا بھی حقدار ہوگا میرے پاس خلیفہ بھی وہی بنے گا جب امامت قبرا یہ امامت جو ہے نا یہ بڑی امامت جب امامت قبرا ابو بکر کے حوالے کی گئی تو امامت سگرا یعنی حکومت یہ تو بتری کے ہوگا ابو بکر کے حوالے نبی کریم صاحب نے کر دی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف مسلم شریف کی روایت میں تو یہاں تک آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا کہ عائشہ قلم و دوات لاؤ میں تمہارے باپ کی خلافت لکھ دوں میرے بات تاکہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ رہے لیکن پھر آپ نے فرمایا چھوڑ دو عائشہ رہنے دو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ اللہ بھی کسی کی خلافت کو پسند نہیں کرے گا اور امت بھی کسی کی خلافت کو پسند نہیں کرے گی سوائے تیرے باپ کی یہ سارے اشارات کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نسبتی اتحادی حاصل تھی ایک نسبت تھی دونوں کی جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا تھی تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بہت بڑا مقام ہے صلح حدیبیہ ہو گیا مزالہ ابھی صلح چل رہی تھی اور اسی درمیان جو سہیل ابن عمر مکہ والوں کی طرف سے صلح کے لیے آئے ہوئے تھے ان کا بیٹا ابو جنڈل وہ بیریوں میں بندھے ہوئے جکرے ہوئے چونکہ ایمان لے آئے تھے اور اس کا باپ جو ہے وہ وہاں باندھ کر آیا تھا وہ کسی طرف بیریاں اپنے پاؤں سے ترا کر وہ آ گئے ہدیبیا میں اور حضرت سے کہنے لگے حضرت مجھے اپنے ساتھ لے جائیں نامہ لکھوانے میں کا دیکھو شرط کیا ہے اپنی کہ ہمارا کوئی آدمی آ جائے تو واپس کرنا ہوگا اس کو واپس کرو جو بیٹا ہے میرا اس کو واپس کرو حضرت نے فرمایا کہ ابھی دستخط کہاں ہوئی سگنیچر تو ہوئی نہیں تمہاری ہماری بھائی سگنیچر کے بعد مسئلہ پورا ہوتا ہے ابھی تو سگنیچر نہیں ہوئی ہے نہ تمہاری ہوئی نہ ہماری ہوئی اور ابھی کیسے شرط پر عمل کریں گے فرمایا اس کو واپس کرو صلاح نامہ ورنہ کینسل حضرت نے دیکھا کہ کسی طرح ہم کو صلاح کرنا ہے تو ابو جندل کو نبی علیہ السلام نے واپس کیا صحابہ کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی اور چیخ پڑے صحابہ ابو جندل اگر رو رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ مجھے کہاں پھر ظلم میں واپس کر رہے ہو میری بیریاں تو دیکھو میں کتنا مار کھا کر کے آ رہا ہوں پھر مجھے ان کے حوالے کر رہے حضور پاک صاحب نے فرما ابھی چلے جاؤ صبر کر لینا اللہ راستہ نکال دے گا واپس کر دیا حضرت چاہتے تھے مصالحت ہو جائے کسی طرح تاکہ دین کی اشاعت ہو یہ سارے مسئلے رکے ہوئے ہیں دین کی اشاعت نہیں ہو رہی بہرحال مصالحات ہو گئی اس کے بعد مسائل ہوئے سات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور جب اہل مکہ سے مسالات ہو گئی تو پھر آپ نے عجم کے بادشاہوں کو دعوت نامہ لکھنا شروع کیا اس میں رومن امپائر کے بادشاہ کو بھی آپ نے دعوت نامہ لکھا محمد رسول اللہ الہ حرت الروم سلام العالمن اقبال اسلم تسلم یوتق اللہ اجر عمر یہ حضور پاکم کا خط مبارک ہے جو اس کے نام پر لکھا ایران کے بادشاہ کو دعوت نامہ لکھا حبشہ کے بادشاہ کو دعوت نامہ لکھا اور بھی مختلف جگہوں کے بادشاہوں کو آپ نے دعوت نامہ اور پیغام بھیجا اور اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اسلام لیا یہ جب ہی تو ان اجمیوں کو دعوت دینے کا موقع ملا جب وہاں مسالہ ادھر اللہ نے ایک ڈیڑھ سال کا مسئلہ چلا اس کے بعد مقت المکرمہ کو فتح کرا دیا اور اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں چابیاں دے دی تو سن سات میں جب حضرت نبی علیہ السلام امرت القضاء کے لیے تشریف لے گئے تو خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر چلے گئے آپ انداز لگائیں کہ کتنی دشمنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ کہ جب تک محمد مکے میں رہے گا خالد بن ولید محمد کا منہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا مکہ چھوڑ کر چلے گئے بڑا مسئلہ ہوا لیکن ان کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا خالد بن ولید کا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو یہ کہا کہ تمہارے بھائی خالد نظر نہیں آتے مکے میں فرمایا یا رضی اللہ ان کو آپ سے بڑی دشمنی ہے اس لیے وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے جب تک آپ مکے سے نہیں جاؤ گے وہ واپس نہیں آئیں گے تو حضرت نے کتنی بہترین بات فرمائی وہ دشمنی پر بات کر رہے ہیں حضرت جواب دے رہے ہیں خالد بہت اچھے آدمی ہیں خالد بہت اچھے آدمی نہیں مرا بہت اچھے آدمی ہیں فرمایا اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کو جنریل بنا لیں گے خیر نے فرمایا اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اس کو جنریل بنا لیں گے خالد کے بھائی جو مسلمان تھے انہوں نے خالد بن ولید کو فرمایا کہ حضرت تمہارے باپ میں یہ کہہ رہے ہیں بس حضرت کے یہ محبت بھرے کلمات خالد کے دل پر پہنچے ہیں اور خالد بن ولید نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اب حضرت تو تشریف لے چلے مکت المقدمہ سے مدینہ المنورہ اپنا عمرہ کر کے خالد بن ولید نکلے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو امرت العاص یہ جو راوی عزیز ہے وہ بھی ابھی اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے یوں کہا کہ خالد کہاں جا رہے ہو کہا محمد کی غلامی میں جا رہا ہوں ایمان کے لیے تو فرمایا میرا دل بھی اندر سے کہہ رہا ہے کہ میں محمد کو مان لوں حالانکہ یہ ابن نراض کی دشمنی میں تم کو بتاؤں مسلم شریف کی کتاب المان کی روایت ہے یہ ایمان لانے کے بعد یوں بیان کرتے امرت راز خود نبی علیہ السلام کے سامنے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں ایمان نہیں لایا تھا آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک کوئی شہر نہیں تھا اور آپ کی ذات سے زیادہ میرا کوئی دشمن نہیں تھا فرمایا میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ موقع کب ملے اور محمد کو ختم ہو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے اللہ کے نبی اگر میں اس زمانے میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا پھر فرمایا حضرت اس کے بعد ایک دوسرا دور یہ آیا کہ اللہ نے آپ کی خدمت میں مجھ کو پہنچایا اب میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا فرمایا اس شہر مدینہ سے زیادہ محبوب کوئی شہر نہیں اور آپ سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں پھر خود امر اطلاعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بہت پیاری بات بہت عجیب بات فرمایا اگر تم لوگ مجھے یہ پوچھو کہ نبی علیہ السلام کی صفت اور اوصاف بیان کرو کہ حضرت کیسے تھے فرمایا نہیں میں بیان کر سکتا اس لیے کہ میں نے ایمان لانے کے بعد حضرت کا روب ہی اتنا تھا کہ میں نے نظر بھر کر کبھی نبی کو نہیں دیکھا کبھی یوں دیکھا ہی نہیں میں ہمیشہ میں نیچے بیٹھ کر کون وہ جو جان کے دشمن تھے وہ جو شہر مدینہ سے دشمنی رکھتے تھے فرمایا میں نے نبی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن ابن امر کو فرمایا بیٹے اس دور میں اگر میں مر جاتا جب میں ایمان لے آیا تو سیدھا جنت میں جاتا اب نبی بھی دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کا میرا زمانہ یہ چل رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ حضرت علی کے مقابلے میں تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے فرمایا بیٹے یہ میرا تیسرا دور چل رہا ہے نہ معلوم میرا کیا حال ہوگا قبر میں جانے کے بعد کتنے ڈر رہے ہیں وہ لوگ کہ نہ معلوم میرا کیا حال ہوگا قبر میں جانے کے بعد بیٹے جب تم مجھے دفن کر دو تو پہلے تو آگ لے کر ساتھ نہ چلنا رونے والیوں کو لے کر نہ چلنا جو عرب کا دستور تھا چیخنے والیوں کو لے کر نہ چلنا ماتم کرنے والیوں کو لے کر نہ چلنا اور جب تم مجھے قبر میں رکھ دو اور دفن کر دو تو بیٹے اتنی دیر تم میری قبر پر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اس میں کتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر تم میری قبر پر کھڑے رہنا تاکہ آنے والے فرشتے جب میری قبر میں آ کر مجھ سے سوال کریں گے تو تمہاری وجہ سے مجھے تھوڑی انسیت رہے گی مجھے ذرا ہمت رہے گا تاکہ میں جواب دے سکوں ورنہ میں تنے تنہا کہیں ڈر نہ جاؤں اندر میں اور برا بہت بہت جو ہے قبر کے منزل میرے بھائیوں کوئی آسان منزل نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ آسان منزل ہے یہ یہ کوئی قبر کی منزل تنہائیوں کی جو منزل ہے وحشت کی جو منزل ہے ارے یہاں اپنے مکان میں سارے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی اپنے حجرے میں کمرے میں مجھ کو دل لگتا ہے وہاں تنے تنہا ہوں نہ کھڑکی ہے نہ ونڈو ہے نہ دروازہ ہے نہ کوئی آہ او کرنے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا ہے نہ کوئی ہاں کہنے والا ہے نہ کوئی نہ کہنے والا ہے نہ کوئی گود میں لینے والا ہے کوئی نہیں ہے اور وہ فرشتوں کی آمد اور اس کے بعد عالم برزت کے پردوں کا ہٹ جانا اور پھر ان کا سوال کرنا اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ سفر ان طویل ان طویل وزاد القلیل القلیل بہت لمبا سفر ہے بہت لمبا سفر ہے کتنا دنیا میں پچاس سال سات سال ستر سال اسی سال ہم جیے کتنا جیے سو سال جیے زیادہ سے زیادہ اب وہ سفر کتنا لمبا ہے موت ہو گئی تو مرنے کے بعد قیامت کب آئے گی ہمیں پتا نہیں ہے تو بس قبر ہی میں پڑے رہنا ہے اور پھر وہاں عالم برزخ میں پڑے رہنا ہے اور عالم برزخ کے بعد ایک لمبا سفر ہے کتنا لمبا سفر جس کو عالم حشر کہا جاتا ہے جس کو حشر کا میدان کتنا لمبا وہ سفر ہے قرآن کریم میں فرمایا خمسینا الفسنا قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا بہت لمبا سفر ہے بہت لمبا سفر ہے میرے بھائیو اپنا حساب کتاب دنیا میں صاف کر لو خدا پاک کی قسم نہ میرا بیٹا بچا سکے گا نہ میری بیوی بچا سکے گی نہ میری بیٹی بچا سکے گی جن کی بنیاد پر میں نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر جو میں جمع کرتا چلا گیا نہ نہ بیٹا بچائے گا نہ بیوی بچائے گی نہ کوئی اور ہمیں بچا سکتا ہے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی رحمت ہی بچا اس کے علاوہ ہمارے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی تو حضرت امرت العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے میری تدفین کے بعد تم اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا اتنی دیر کے ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے انسیت رہے یہ حضرت امریز دلاس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سے بات ان کی زندگی سے متعلق یاد آتی چلی جا رہی ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے امیر بنا کر روانہ کیا تو حضرت امر دل آج سمجھے کہ او ہو مجھے تو امیر بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محبت اب حضرت کی ماں بہت زیادہ ہو گئی تو سفر سے واپس جب تجریب لائے تو حضرت سے پوچھا من احب بننا یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک آپ اللہ کے حبیب آپ کے نزدیک محبوب کون آپ کا جیسے آپ کو محبت زیادہ تو حضرت نے فرمائے میری عائشہ یہ میری محبوب ہے میری پیاری تو کہنے لگے حضرت امرت نیلا حضرت میں عورتوں میں نہیں پوچھ رہا ہوں مردوں میں پوچھ رہا ہوں آپ سمجھے کہ میرا نام اب آئے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عائشہ کا بابا جو ہے ابو بکر وہ میرے نزدیک محبوب ہے فرمایا اس کے بعد امرت نیلاس سمجھے کہ چلو دوسرے نمبر پر میرا نام فرمایا اس کے بعد فرمایا عمر فرمایا اس کے بعد فرمایا عثمان امرت نلاس کہتے ہیں میں چپ ہو گیا کہ کہیں میرا نمبر بالکل اخیر میں نہ آئے یہ امر انتلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے تو حضرت امر انتلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اسی سفر کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی سفر میں تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھائی چونکہ امیر تھے تو امیر ہی نماز پڑھائیں گے تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھائی حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ صحابہ بھی اس جماعت میں تھے تو واپس آئے تو سارے صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ امر امریکلاس جو ہمارے امیر تھے انہوں نے وضو بھی نہیں کیا غزل بھی نہیں کیا پانی موجود تھا تب بھی نہیں کیا اور انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا امر امریکلاس تم نے ایسا کیوں کیا وضو یا غسل کرنا چاہیے تھا تم کو تم نے کیوں تیمم کر کے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لاتل کو بی جی کو ملتا ہلوکا جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے ٹھنڈی بہت تھی مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں مجھے میرے ہاتھ سل نہ ہو جائے اس لیے میں نے تیمم کر لیا فضحی کا رسول اللہ حضرت ہنس پڑے لیکن ان کو کچھ نہیں کہا بہرحال علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر یہ تو ہم تو ایسے ہی روایت بیان کرتے ہیں لیکن علماء کی نظر جو ہے نا وہ مسائل پر ہوا کرتی ہے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنی ٹھنڈی اتنی ٹھنڈی ہو کہ اس پانی سے وضو کرنے کی بنیاد پر بیماری کے پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو بدن کے شد اور لکوا ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا تو اس سے مسئلہ ثابت ہوا یہ امرت العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اذا حکم الحاکم فتح اگر حاکم قاضی اشتہاد کرے عالم فقی جب اتحاد کرے اتحاد کا معنی ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کرے قرآن حدیث میں لیکن اس کے پاس علم ہونا چاہیے ہر ایک کا اتحاد نہیں چلتا آج کل تو مولوی گوگل کے اوپر بیٹھ کر بھی لوگ اتحاد کرتے رہتے یہ گوگل ووگل کا اتحاد نہیں چلتا اس اتحاد کا کوئی اعتبار نہیں حضرات علماء جن کی نظر قرآن پر ہے احادیث پر ہے ہزاروں حدیثیں ان کے سامنے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ وہ اتحاد کر کے محنت کر کے اس کے اندر سے کوئی مسئلہ نکالتے ہیں اس لیے کہ مسئلے دو طرح کے ہوا کرتے ہیں ایک مسئلہ تو وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث میں صاف صاف طور پر اللہ نے بیان کر دیا یا حدیث میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نمل خبر اول میسر ول انصاب اول ازلام رج سم من عمل الشیطان فج تنبو لعلکم تفلحون شراب ان نمل خبر ول انصاف اور, اور نصب بت ولنصاف اور اس کے بعد ولبئی یعنی جوا یہ تمام کے تمام حرام کام ہے تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ دیکھو اللہ نے صاف طور پر بیان کر دیا تو اب شراب حرام جوا حرام بت پرستی حرام یہ سب کا سب حرام ہوگا پھر میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں میسر جوئے کو جگار کو قرآن نے میسر کہا میسر عربی لفظ ہے جس کا معنی یسر آسانی سہولت اور جگاڑ کھیلنے والا اور جوا کھیلنے والا جو ہے نا وہ آسانی سے کما لیتا ہے اس لیے اس کو جگاڑ کہا گیا جوا کہا گیا میسر کہا گیا کوئی محنت نہیں کرنا پڑتا بیٹھا اور پتے کھیلے یا تو ادھر چلا گیا مال یا ادھر آ گیا اس لیے اس کو میسر کہا گیا ہمارے علماء نے یہ قسمت بازیوں کو یہ جو کچھ ہے آج کل بہت ساری ایسی اسکیم نکلتی ہے اس کو اسی جوئے میں داخل کیا ہے تو بہرحال وہ مسائل ایک تو جس کو صاف صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا وہ تو قرآن اور حدیث میں صاف طور پر ہے بعض مسائل ایسے ہیں جو صاف طور پر قرآن کریم میں نہیں آئے مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحنت بالحنت و شعیر و بشعیر و تمر و بتمر ولبل ہو بل بل ہی وزاب سوام بے سوائن یدم بے یدین ولفل ربا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ گیہوں کو جب گیہوں سے بیچو آپس میں ادھر سے بھی گیہوں دو ادھر سے بھی گیہوں دو چاول کو چاول کے بدلے میں بیچو اسی طرح سونے کو سونے کے بدلے میں چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچو تو برابر ہونا چاہیے اگر کمی زیادتی ہو گئی تو یہ سود ہے ربا ہے جس کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے دو من گیہوں دے کر دو من گیہوں ہی لیے جائیں گے اور رتی اور آلہ ہونا شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی تم یوں کہو کہ میرے پاس تو بڑھیا قسم کے گیہوں تھے اور اس کے ردی تھے اس لیے میں نے دو بند دے کر چار بند لیے شریعت کہتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی گیہوں ہے ادھر بھی گیہوں ہے اس لیے برابر برابر ہونا چاہیے اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بعد میں ربا کے بعد میں صرف یہ چھ چیزیں بیان فرمائی ہے اس کے علاوہ پیسوں کا سود کہاں سے تم لے آئے پیسوں میں بھی سود ہے یہ مسئلہ کہاں سے تم لے آئے حدیث شریف میں تو ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں جو ہم سود اور ربا سود اور ربا انٹرسٹ بولتے رہتے وہ کہاں سے تم ثابت کرو گے نبی علیہ السلام نے تو صرف چھ ہی چیزیں بیان فرمائی ہے اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے اور سود کا مسئلہ پیاسا رہ گیا پیاسا رہنے کا مطلب حضرت اصول بیان کر کے گئے جزیات رہ گئے کاش کے جزیات بھی نبی علیہ السلام بیان کر دیتے اب یہاں ضرورت پڑے گی علماء کو فکہ کو کہ وہ اس روایت کو دیکھ کر اس کے اندر اس زمانے کا جتنا سوچ چل رہا ہے جتنے انٹرسٹ کے مسئلے چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے وہ اس حدیث شریف سے نکالیں گے اس کو اتحاد کہا جاتا ہے اس کو جو ہے اجتہاد کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم ایک مفتی ایک حاکم ایک جج ایک قاضی جس کو اللہ نے علم دیا قرآن اور حدیث کا میں نے غالباً آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا اور نہ سنایا ہوں تو میں آپ کو سناؤں کہ حضرات علماء کی فقیروں کی کیسی ضرورت پڑتی ہے ایک عورت جو ہے وہ غسل دیا کرتی تھی مرحوما عورتوں کو جن کا انتقال ہو جائے اس کو وہ غسل دیتی تھی اتفاق ایسا ہوا یہ بغداد کا واقعہ ہے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے موقع پر جو عورت غسل دینے والی تھی وہ خود حالت حیض میں تھی اس کو ماسک آیا ہوا تھا منتھلی پیریڈ میں تھی اب وہ سوچنے لگی کہ میں خود ناپاک ہوں تو اس کو غسل کیسے دوں اس مرحوما کو کیسے غسل دوں یہ کیسے پاک ہوگی تو وہ بغداد کی جامع مسجد میں گئی مسئلہ پوچھنے کہ میں غسل دینے والی ہوں ایک عورت کا انتقال ہو گیا میں حیض میں ہوں میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی تو باہر کچھ محدثین اور علماء بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اندر میں مفتی بیٹھے ہیں آپ ان سے مسئلہ پوچھیں وہ اندر گئی اور اندر جا کر کے مسئلہ پوچھا تو اندر سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہاں غسل دے سکتی تو جو ہے غسل دے سکتی ہے چاہے حالت حیض میں وہ نکلی باہر تو باہر جو علماء بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ کیا جواب دیا مفتی صاحب نے فرمایا گزر دے سکتی ہے فرمایا دلیل کیا دی فرمایا میں نے دلیل نہیں پوچھی اس لیے کہ مجھے دلیل سے کیا لینا دینا مجھے تو مسئلے سے کام تھا تو میں نے مسئلہ پوچھ لیا مجھے اجازت مل گئی فرمایا تجھے دلیل کی ضرورت نہیں دلیل کی ضرورت ہمیں ہے اور وہ بڑے عالم ہیں تو آپ ان سے دلیل پوچھو یہ عورت واپس گئی اور اسے جا کر دلیل پوچھی کہ حضرت آپ نے جو مجھ کو اجازت دی تو اس کی دلیل کیا ہے تو اس مفتی نے یوں کہا کہ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام احتکاف میں ہوتے تھے حضرت عائشہ حائزہ ہوتی تھی حیض میں ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ نے تو مسجد میں نہیں جا سکتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ونڈو سے کھڑکی سے اپنا سر نکالتے جس طرف آپ کا حجر شریفہ تھا مکان تھا اس طرف اپنا سر نکالتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے اپنے کمرے سے اپنے روم سے نبی علیہ السلام کا سر دھو دیتی تھی اور مالش کر دیا کرتی تھی حضرت مسجد میں ہے عائشہ باہر ہے اور باہر سے آپ کا سر دھو دیا کرتی تھی تو اس مفتی نے کہا کہ جب حضرت عائشہ حالت حیض میں مقدس نبی کے سر کو جب دھو سکتی ہے تو تو حالت حیض میں کیسے گسل نہیں دے سکتی تو بھی گسل دے سکتی یہ استدلال کیا حدیث شریف سے عجیب و غریب استدلال ان کا ہے کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت حیض میں مرحوما کو غسل دیا جا سکتا ہے تو یہ واپس نکلی دلیل تھی کہاں ہاں، یہ دلیل تھی وہ کون کے اندر میں بیٹھے ہوئے وہ بہت بڑے عالم زمانے کے فقی علامہ عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ وہ محدث وقت تھے وہ فقی وقت تھے انہوں نے اتحاد کیا حدیث کے اندر حدیث پر نظر کی اور وہاں سے مسئلے کو نکالا اس لیے کہ ظاہر میں تو کہیں حدیث میں نہیں آیا ہے یہ اس طرح صاف صاف مسئلہ تو حدیث شریف سے انہوں نے نکالا اس لیے ہمارے علماء کو ہمارے اکابر کو ہمارے فکہ کو اللہ جزائے خیر دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے سارے مسائل کا استعمال کر لیا مجھے ایک واقعہ یاد آیا بات سے بات یاد آ گئی حضرت مفتی محمد شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفتی وقت ہے مفتی شبیر صاحب نے ایک مرتبہ علماء اور مفتیوں کی مجلس میں فرمایا کہ دیکھو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے کتنی ترقی کی آپ نے پہلے زمانے میں ہمارے باپ داداؤں نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ گتنوں کا ٹرانسپلان ہوگا انہوں نے تو کبھی تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ گتنوں کا ٹرانسپلان ہو سکتا ہے اور کبھی انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہارٹ کا بھی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے اور کبھی انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ کبھی آنکھوں کا بھی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے اور دوسری آنکھیں بھی ڈالی جا سکتی ہے یہ تصور میں نہیں ہو سکتا تھا کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کبھی ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں دانتوں کا امپلان بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر سوراخ کر کے باقاعدہ دانتوں کو جوائنٹ کر دیا جائے ہمارے بڑے بروں نے کبھی یہ تصور تک نہیں کیا ہوگا کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا سائنس آج سارا کام کر رہی ہے اور یہ سارے کام سائنس میں ہو رہے ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی انین ہے ان کا معنی جس کے اندر وتی کرنے کی طاقت نہیں کمزوری ہے بیماری ہے اس کے اندر جس کی بنیاد پر وہ اپنی بیوی سے وتی نہیں کر سکتا جمع نہیں کر سکتا ملاقات شیکس نہیں کر سکتا اس میں طاقت ہی نہیں ہے لیکن اس کی چاہت یہ ہے کہ میں بھی نکاح کروں اور میں بھی سیکس کروں میں بھی وسیع کروں میں بھی جمع کروں تو فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سائنس یہ کام کرے گی کہ اس کے عضو کو کاٹ کر دوسرے انسان کے عضو کو اس کے ساتھ جوائنٹ کرے گی اور پھر وہ آدمی وتی کے قابل بنے گا اور وہ سیکس کرے گا نکاح کرنے کے بعد وہ جمع کرے گا تو سائنس تو یہ کام کرنے والی ہے وہ کر رہے گا لیکن فرمایا اے علماء کی جماعت چیلنج تم کو ہوگا جب یہ مسئلہ آئے گا تب کیا چیلنج ہوگا کہ یہ بچہ جو اب پیدا ہوگا یہ حلالی ہوگا یا حرامی ہوگا یہ چیلنج تم علماء کو ہوگا تم مفتیوں کو ہوگا اس لیے کہ طاقت دیکھو تو اس کی اپنی استعمال ہو رہی ہے لیکن عزو دیکھو تو کسی اور کا استعمال ہو رہا ہے تو عزو کو دیکھو گے تو حرامی کا فتوا ہوگا اور اگر طاقت کو دیکھو تو حلالی کا فیصلہ ہوگا فرمایا میں تو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا میں مر جاؤں گا لیکن یہ علماء کی جماعت اس مسئلے پر تمہیں غور کرنا ہوگا تاکہ امت جو ہے حرام کے راستوں سے بچ کر حلال کے راستے پر آئے تو بہرحال اس کو اتحاد کہا جاتا ہے میں تو آپ کو اتحاد سمجھا رہا ہوں اتحاد کس کو کہتے ہیں یہ نانی ماں دادی ماں کے لارو نہیں ہے کہ ویسے ہی کھا لیے جائیں اس کے پیچھے اقابل کی محنتیں ہیں علماء کی محنتیں ہیں تب ہدایا وجود میں آئی تب شرح وقایا وجود میں آئی تب قدوری وجود میں آئی اور تب نور لیزہ وجود میں آئی اور یہ جتنی ہمارے فقہ کی کتابیں ہیں یہ تب جا کر کے وجود میں آئی یہ ایسے ہی نہیں آ گئی ہے ان کے پیچھے حضرت صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کی مزار پر جب میں گیا صاحب ہدایہ کی مزار پر ازبیکستان میں صبح صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت کی مزار پر پہنچا تو مجھے رونا آ گیا یہ ہدایہ کا لکھنے والا جو ہمارے احناب کی سب سے بڑی کتاب ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں جو انسان ہدایہ کا مطالعہ کر لیتا ہے مجھ سے ہائی کورٹ کے لائر نے کہا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مجھ سے ہائی کورٹ کے لوئر نے کہا ہے کہ مجھے جتنا نالج ہدایات سے ملا ہے اتنا میری اپنی کتابوں سے بھی نہیں ملا یہ ہمارے اقادر کے علوم ہیں ایک مزلے پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان بیٹھے ہوئی اور ابھی گزشتہ سال کا واقعہ ہے اور مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنی اس میں رائے پیش کی اور اپنی تحقیق پیش کی اور اپنی تحقیق کو پیش کر کے اس مسئلے کو بہت صاف صاف طور پر تو سارے جزوں کو قبول کرنا پڑا اور فرمایا حضرت آپ کسی کالج میں تو پڑھنے گئے نہیں اور کسی لائر کا کورس تو آپ نے کیا نہیں اور یہ کہاں آپ نے کہاں سیکھ لیا فرمایا مدرسے میں بوریے اور چٹائی پر بیٹھ کر میں نے ہدایہ پڑھی ہے یہ وہ ہدایہ کتاب ہے صاحب ہدایا نے ہدایہ شریف کی چار جلدیں تیرہ سال میں لکھی ایک دو دن نہیں تیرہ سال میں لکھی اور آپ کے حالات میں لکھتا ہے کہ تحجد پڑھتے تھے اور تحجد کے بعد آپ کا شہری کا کھانا آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے آپ جو ہے کچھ پانی وغیرہ رکھ کر کے اس کے بعد اپنا روزہ رکھ لیتے اور دوپہر کا جب کھانا آتا تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں روزے سے ہوں کھانا لے لیتے گھر والوں سے اور گھر والوں کے جانے کے بعد وہ کھانا غریبوں کو دے دیتے جب تک ہدایہ پوری نہیں ہوئی تیرہ سال تک روزے رکھتے رہے یہ ہمارے اسادر ہے ہمارے یہ کتابیں ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی یہ نانیما دادیما کے کھیل نہیں ہے یہ مسائل کوئی ایسی ایسی ایسی کتابیں نہیں ہیں یہ تو آپ جب مدرسوں میں چلو اور ان کتابوں کو پڑھو تب تمہیں احساس ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنتیں فرمائی ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فقی اور میری امت کا متحد اور میری امت کا عالم اور میری امت کا حاکم اور جج اور قاضی اگر وہ قرآن اور حدیث میں غور کر کے مسئلہ نکالے اور وہ مسئلے کسی صحت پر پہنچے صحت کا معنی صحیح صحیح مسئلے پر پہنچ گیا تو اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے ایک محنت کا ثواب اور ایک صحت کا ثواب اور اگر فقیر نے عالم نے مفتی نے قاضی نے حاکم نے محنت کر کے مسئلہ نکالا لیکن اس مسئلے کے اندر غلطی ہو گئی بیان تو کر دیا لیکن غلطی ہو گئی تو فرمایا تب بھی اللہ اس کو ایک ثواب عطا کرے گا وہ ثواب کس کا ہوگا فرمایا اس کی محنت کا ثواب عطا کرے گا اس لیے کہ اس نے رات دن اس کے پیچھے محنت کی ہے حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد محترم حضرت الامام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں مہمان گئے دونوں امام ہیں اپنے زمانے کے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کی بڑی تعریف کی تھی کہ تو ایسا ہے متقی ہے پرہزگار ہے فلاں فلاں نوال کتنی تعریف کی تھی اب امام احمد جب تجریف لائے تو شام کھانے کے لیے بیٹھے تو امام احمد نے خوب کھایا اب آج کل تو کھانا بہت کھاتے تب بھی کہتے ہیں منصب یہ نہیں ہو سکتے جو بہت کھاتے یہ بھی مسئلہ ہے بہرحال امام احمد نے خوب کھایا اس کے بعد رات میں جس کمرے میں سوئے تھے وہاں پانی رکھ دیا کہ رات میں اٹھ کر کے وضو کر کے تحجد پڑیں گے لیکن پانی صبح میں دیکھا تو ایسا تھا ایسا ہی تھا اس کا مطلب تحجد نہیں پڑی وضو کیا ہی نہیں ہے پانی تو ویسا ہی اور پھر فجر میں مسجد میں پہنچے تو امام احمد سے فرمایا کہ احمد نماز پڑھا دو تو امام احمد ابن حنبل نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی امام شافی کہتے ہیں پانی تو ویسا ہی تھا رات بھر سویا ہوا ہے اور کیسے نماز پڑھا رہا ہے وضو تو کیا نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فجر کے بعد احمد سے تین سوال کیے امام احمد ابن حنبل سے فرمایا بیٹے ایک تو یہ ہے کہ تم نے رات میں کھانا بہت کھایا میرے دسترخوان پر فرمایا حضرت میں بہت کھانے کا عادی نہیں ہوں لیکن آپ کی حلال کمائی کی وجہ سے جو نور دفتر خان پر اتر رہا تھا میں نے چاہا کہ اس نور کو اپنے بدن میں بھن لوں میں کھانا نہیں کھا رہا تھا اس نور کو لے رہا تھا اور اس نور کی برکت یہ ہوئی کہ رات میں عشاء کے بعد جب میں بستر پر گیا تو ایک آیت قرآن کریم کی اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی میں اس پر پوری رات سوچتا رہا اور مسائل کو نکالتا رہا صبح تک میں میں نے سو مسائل نکال لیے سو مسائل ایک دو نہیں اور فرمایا حضرت تحجد پڑھتا تو میرے اکیلے کا فائدہ تھا اور مسائل کو اتحاد کرنے میں نکالنے میں امت کا فائدہ تھا میں نے تحجد کو چھوڑ دیا اور مسئلے کے اندر لگا رہا اور عشاء کا وضو میرا موجود تھا تو میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھا لی میرا وضو ٹوٹا نہیں یہ ہمارے اکابر ہے یہ ہمارے بزرگان دین ہے اللہ ان کی عمروں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت یا رحمت الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق اللہ غلام کو معاف فرما حصولوں سے ضرورت فرما سیاحت سے معافی عطا فرما حسنات کو قبول فرما ہمیں نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما اتفاق اور اتحاد نصیب فرما اللہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو فعل فرما اسکیموں کو فعل فرما اللہ اسلام و مسلمان کا بول بالا فرما آبر و عزت والی زندگی عطا فرما مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما حاصدین کے حسد سے حفاظت فرما دشمنوں کی شرارت سے حفاظت فرما اے اللہ گندے خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو نیک اور صالح بنا متی اور فرما بردار بنا قاری قرآن بنا قاری قرآن بنا قرآن کے پڑھنے والے بنا عالم دین بنا حافظ قرآن بنا اے اللہ ایک دن ہم پر آئے گا کہ ہمیں غسل دیا جائے گا اس دن کے آنے سے پہلے اور غسل سے پہلے تقوی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں کفن پہنایا جائے گا اس سے پہلے ہمیں عبادت کا کفن پہننے کی اپنے ذات سے توفیق عطا فرما اے اللہ لوگ اٹھا کر لے جائیں گے اور چلنے کے محتاج ہو جائیں گے اس سے پہلے ہمیں اپنے اختیار سے اے اللہ تیری عبادتوں کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ یہ چند دن کی چاندنی ہے اے اللہ یہاں کی ساری زندگی خواہشات چند ہی دنوں کی ہے آنکھ بند ہوتے ہی حقیقت سامنے آ جائے گی اے اللہ لوگ کہہ رہے ہیں سب کچھ یہاں ہے تیرا نبی کہہ رہا ہے سب کچھ مرنے کے بعد ہے اے اللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آنکھ کھلی رکھو حقیقت یہ ہے کہ آنکھ تو تب کھلے گی جب ہم قبر میں جانے والے ہیں مولا ہمیں اپنی زندگیوں کو بہت ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم رحمت رحمت پلاؤ انشاءاللہ آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں حضرت مولانا یونس پالن پوری ساتھ دامن برکاتوں کا اور اچھی ہے اچھا وہی ہو نا